دنیا کا معاملہ ہو کامیابی کے لیے جتنی چیزیں چاہیے ان میں سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز ایمان ایمان کے بغیر کامیابی نہیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے ایمان کے بغیر ایک انسان آخرت میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جائے اور سب سے بڑی اور عزت کی جگہ اس کو رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے موقع دیتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی ہے جو کامیاب ہو گیا تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ حقیقی کامیابی ہے اس لیے کہ دنیا دار فانی ہے اور یہاں سے یقیناً انسان کو جانا ہے لہذا جہاں پر فنا ہے اس کے مقابلے میں وہ زندگی بہتر ہے جہاں بقا ہے جو باقی رہنے والی اور وہ آخرت کی زندگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلط فرون الحیات دنیا والآخرت خیر و بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آخر اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اس لیے کہ دنیا ختم ہوگی اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کرا دی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون اہل ایمان کامیاب ہو گئے لیکن دنیا کی کامیابی اور غلبہ بھی اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ولا یقیناً تم ہمت مت مت ہارو ولا تحزنوا اور غم کرو وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین یقینا تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو تم ہی غالب رہو گے ان کو تم مبنی اگر واقعی تم ایمان والے ہو سوال یہ ہے کہ خطاب ایمان والوں سے خطاب اہل ایمان سے لیکن پھر اس کے بعد شرط لگائی جا رہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یعنی تمہارے ایمان میں کمال ہونا چاہیے نفس نہیں ہونا چاہیے کوتاہی نہیں ہونا چاہیے ایمان میں بگاڑ اور خرابی نہیں ہونا چاہیے ایمان میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے تو کامیابی اور غلبے کے بہت سے وسائل ہیں جس کو اہل دنیا استعمال کرتے ہیں مال دولت ڈگریاں ٹیکنالوجی ایجوکیشن سیاست حکومت اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں اور دنیا میں غلبے کے لیے غالب آنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چیز ہے اس سے کام بنتا ہے تبھی تو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اگر کام نہیں بنتا تو کوئی دوڑتا نہیں لیکن کیا یہ واقعی وہی چیزیں ہیں جن کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اصل چیز جو ایمان والوں کے لیے کامیابی کی ہے وہ ایمان ہے ایمان لانا نہ صرف کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے بلکہ ایمان لانا اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے ایمان خود ایک کامیابی ہے کہ ایک انسان کبر سے محفوظ ہو جائے شر سے محفوظ ہو جائے نفاق سے بچ جائے اور شیطان اور نفس سب کے خلاف سماج اور سب کے خلاف بچتے بچاتے وہ اپنے ایمان پر دنیا سے چلا جائے یہ خود اپنی ذات میں کامیابی ہے یہ خود ایک کامیابی ہے باقی چیزیں نہ ملے کوئی بات نہیں مال نہ ملے دنیا میں عزت نہ ملے دنیا میں کوئی ڈگری نہ ملے عہدہ نہ ملے دنیا میں بڑا گھر اس کا نہ ہو بہت بڑا پیسہ والا وہ نہ ہو کچھ نہیں اس کے پاس ایمان ہے یہ کامیابی ہے اس اس اس لیے کہ کے کے بغیر بغیر آخرت میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا ہے ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے آج دنیا میں مسلمان افسوس کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں میرے پاس ڈگری نہیں میرے پاس اچھا جاب نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں اکثر اوقات پائی ہوئی چیز کی ناقدری آدمی کو جو چیز نہیں ملا ہے اس طرف دھیان دلاتی ہے اگر ایک آدمی کے پاس جو چیز ہے واقعی اس کی قدر اس کو ہو اور اس میں اس کا دل خوشی سے بولا نہ سمائے تو جو اس کے پاس نہیں ہے اس کا افسوس اس کو نہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے واقعی اس کی قدر ہم کو کتنی ہے ایمان تو ایمان تو لانا چاہیے بھائی ایمان لائے ہو اور آگے بولو آج ہمارا یہ حال کہ ایمان سیکھے رقص اور دوست میں آگے کیا نہیں تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں واقعی کیا ہے ایک آدمی ایمان کے بغیر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک جہنم کا اردار بن جائے گا ایمان اتنی تین چیز ہے جنت نہیں اللہ کا دیدار نہیں نبی کی سفارش نہیں کسی کی سفارش نہیں عزت ہمیشہ کے لیے ختم راحت ہمیشہ کے لیے ختم اور سب سے بڑی بات یہ موت نہیں آج آدمی دنیا میں پریشان ہے یہ یہ ہوتا اللہ موت دیتے ہیں حالانکہ غلط ہے لیکن آدمی کیوں مانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے موت فرار ہے اس میں سے تو نکل جاؤں گا تو مصیبت سے نکلنے کے لیے آخری آپشن آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے موت ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے کھیل بھی نہیں سکتا ہے کم سے کم وہ یہ سوچ کے خوش ہو جاتا کب تک موت میں سے نکل جاؤ لیکن موت ہی کا تصور اگر چھین لیا جائے موت نہیں اور اگر ختم نہیں اللہ کی طرف سے سنوائی نہیں کوئی بچانے والا نہیں سوچیے اس سے زیادہ بڑی ناکامی اور کیا ہوگی دنیا میں کھایا پیا اچھے گھر میں رہا عزت سے جیا ڈگری حاصل کیا عہدے پہ تھا بہت بڑا کمپنی والا تھا سب تھا اس کے پاس گیا وہ ابھی نہیں پہلے تھا وہ چار دن کی زندگی تھی اس میں تھا اس کے پاس گیا اب کیا اب ہمیشہ کی ناکامی ابھی ہمیشہ کی عزت کیوں کیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں تھا لہذا ایمان اتنی بڑی نعمت ہے غریب تھا پیسے نہیں تھے کھانے کے لیے ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت کی ٹینشن ہوتی تھی کبھی بچوں کی فیس کبھی بیوی کا مسئلہ کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ کبھی کھانے کے مسائل کبھی کچھ اور مسائل زندگی میں جوجتے جوجتے مر گیا لوگ بھی زیادہ جنم میں نہیں آئے کئی دن کے بعد لوگ کو معلوم پڑا گناہ کی موت ہو گئی بائی چانس ابھی کوئی نہیں زیادہ اس کو سمجھا رہے تو بولا کہ چلا لو کون وہ فلاں کون سمجھ میں نہیں آ رہا اکثر کا حال ایسا مر گیا وہ دنیا گیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس کوئی کارنامہ کا نہیں ایک کارنامہ کا تھا دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ گیا اب حضرت نے عزت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ کا اکرام انعام عزت اچھا لباس اچھا کھانا بہترین گھر ایک ایٹ سونے کی ایک چاندی کی ایسے باغ جس کے اندر پیڑ تنے اس کے سونے کی اس کی ایسی شاخیں کہ پانچ سو سال تک گھوڑا اگر لگاتار دوڑے تو سایہ ہوا تھا بیویاں اور ساتھ میں گدے بچھے ہوئے اس پہ لیٹ کے آرام سے بیٹھا ہوا اور پھل اس کے لیے جھک کے اس تک آ رہا کیا کیا اس نے ایمان اور کچھ نہیں کیا ایمان کے پاس اصل چیز ہے کاش کے ایمان کی قدر ہم کو ہو جائے آج ہم کو دنیا کی چیزوں کی قدر ہے ہمارے عجیب بات یہ ہے کہ ہم کو نوٹ کی تجدید کی فکر ہے ایمان کی تجدید کی اتنی فکر نہیں ہے آج اکتیس تاریخ ہے کئی لوگ اس فکر میں ہوں گے جو بھی دیکھ بھائی پانچ سو ہزار پانچ سو کے ہزار کے نوٹ چینج کر لے ایکسچینج کر نئے نوٹ پرانے سے کام چلنے والا نہیں نوٹ کے بارے میں سمجھتا ہے بچوں کو بھی سمجھتا ہے بھائی اب پوچھ کے دیکھو کسی پرانے نوٹ سے ہونے والا نہیں کچھ آپ نوٹ بدلو نئے نوٹ کر کے لے لو پرانے کے ارے ایمان اپنا ہے نا بچپن والا ایمان مجمل اسی ایمان پہ ہم لوگ ابھی تک ہیں اس کو تازہ کرنے کی فکر کھانا کیسے چاہیے باسی تازہ سبزی تازہ پھل تازہ دوائیاں ایکسپائرڈ نہیں چاہیے بریڈ فریش اوون فریش ہر چیز آپ کو فریش چاہیے آپ کا ایمان فریش ہے اللہ کے پاس لے کے جائیں گے اس کو ہمارا ایمان کیسا ہے باقی کئی دنوں تک اس پہ دھیان ہی نہیں دیا ہم نے وہ پڑا ہوا ہے کونے میں کہیں پر دھول کتنی جمیل اس کے بھی ہی کیا اس کو موبائل دن میں کرتے ہیں ایمان کپڑے ہر دن کھٹا کھٹاخٹ ہونا چاہیے ایک دم کہاں جانا ہے ولیمے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تیاری کی کسی اور نکاح میں جا رہا ہے تیاری کمر کے پاس تاپ نہ لگا کے چورما بھی لیا بازو والے سے اور جا رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے پیشے کے لیے تیاری ہے وہ ایمان ہے کہ کہیں اللہ اس کو ریجیکٹ نہ کر دے کہیں اللہ کے ہاں وہ ترازو میں تلنے کے بعد ہلکا ثابت نہ ہو جائے اس کی فکر ہے کیوں کہ دنیا کے مسائل اتنے اپنے پاس کیا کریں کون آخرت کے لیے تیاری کرے بے وقوف ہے اس لیے کہ جس کے لیے جتنا جینا ہے اس کے لیے اتنا کوشش کریں یہاں ہمیشہ رہنا ہے ہر آدمی آدھا گھنٹہ لے کر دے گا اگر یہ ٹاپک چھیڑ گیا ہر آدمی مختلف ہے ارے کون دیکھا جتنا جینا ہے دنیا آسانی ہے یہاں سے جانا ہے یوں ہے تو بہت گا زبان اصل چیز زندگی بولتی ہے اصل تقریر وہ ہے جو زندگی سے ہو ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے آخرت کے لیے کچھ ہے کیا کوشش ہے کچھ رسمی اعمال کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ سے واپس بہت کچھ کر لیا ہم نے آخرت کے لیے رسمیت نہیں شروعات اللہ نے کیسے کی ایمان والے تو وہی ہیں یعنی لازمی جز ہے لازمی صفت ہے ایمان والوں کیا ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں ان کے دلوں میں کب کپی آ جاتی ہے کیوں اللہ کی عظمت کے احساس سے اور اپنی جواب دہی کے اعتبار سے آپ دیکھیے کوئی آدمی دنیا میں اس کو اے ٹی ایس کا فون آ جائے اے ٹی ایس والے فون ہلو کون ہے میں ایٹی سے بول رہا ہوں آفیسر ہوں کیا بات ہے صاحب وہ کھا رہا تھا خوش تھا ایک دم مزے میں تھا ہیپی بھول رہے تھرٹی فرسٹ شراب بھی پیا نہ جاؤ کر جائے گا اللہ حفاظت کر رہے ہیں مسلمانوں کی کہ ہم اپنوں اپنا کام نہیں کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں کے کام کر رہے ہیں ہمارا اپنا دین ہے ہمارے اپنا ایک طرز حیات ہے اس کو چھوڑ کے ہم دائیں بائیں لتا طبی من کا نہ قبلت اس میں لگے ہوئے اللہ سب کی حفاظت فرمائے فون آ گیا میں ایڈی سے بول رہا ہوں کیا ہوگا اس کا حل اور بولو صاحب کیا بات ہے بولو نا کیسے بولے گا ایک دم گھبرایا جائے گا ہاں کیا تم کو آنا پڑے گا آفس میں یقین مانی وہ آدمی سو پائے گا سوئے گا نہیں خود دوسروں کو بھی سونے نہیں دے گا پریشان ہو جائے گا حالت اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے وہ بلا رہے کسی کام سے بلا رہے بھائی جی، یہ ریپیئر کرنا ہے اگلے دن جا کے بعد پڑا کہ بس ریپیئر کرنا ہے لیکن چونکہ اے ٹی ایس کا ڈر کے دل میں ہے ایک فون سے اس کی حالت خراب ہو گئی کیوں ڈر پہلے سے دل میں بنا ہوا ہے اور ڈر بنا ہوا کیوں پہچانتا ہے پہچان ڈر پیدا کرتا ہے عظمت کا احساس آدمی کو خوف پیدا کرتا ہے خوف فکر پیدا کرتا ہے کوشش کرواتا ہے جو بلکہ کئی لوگوں سے فون کر کے بولے گا فون آیا تو میرے کو کیا کروں یہ رہی وہ رہی یہ ہاں سب سے بات کرے گا جو جو اس کے تعلق آ رہے ہیں کیا کروں میں بتائیے تو ایک آدمی کی تیاری زندگی میں کب آتی ہے جب اس کو ڈر ہوتا ہے نقصان کا پکڑ کا گرفت کا آڈر کب پیدا ہوتا ہے جب واقعی اس کو پہچان ہوتی کہ کون فور کر ہے کس سے میرا معاملہ ہے بہت بڑا ماندار ہے جائے آئی ٹی سے بول رہے ہیں ہم لوگ انکم ٹیکس آفیسر گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا اگر اس نے سب سیٹنگ کیا ہے تب تو ٹھیک نہیں آ جائے اچانک آئی ٹی والے گھبرا جائے گا انکم ٹیکس والے آ جائیں پریشان ہو جائے گا کیوں پکڑا جائے گا ایک عام آدمی اس کے ڈر سب سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سے کیوں نہیں اللہ کا تذکرہ آئے فوراً دل جاگے آدمی کا کہ میں نے تو تیاری نہیں کیا اللہ نے اللہ کے نے حکم توڑے قیامت دن آنے والا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے زندگی کا حساب دینا ہے میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا بہت پینڈنگ سے چل رہا کام میری کتنی پینڈنگ ہے نیکیاں کتنی چھوڑی ہیں سزائیں پینڈنگ ہیں اور ڈیلی زندگی گزار رہا ہوں ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی بلکہ تنزل ہو رہا ہے زندگی سے سنتے آنے کی بجائے نکلتی چلی جا رہی حرام زندگی میں شامل ہوتا جا رہا ہے زبان نگاہ کان ہاتھ پاؤں زندگی میں دین نکلتا جا رہا ہوں میں کیا کروں اگر ایسے وقت میں اچانک موت آ جائے یہ احساس انسان کو بے چین کرے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ابھی ہے اور تازہ ہے مرنے کے قریب نہیں ہے دکھ کو اللہ کا جب تذکرہ آئے ان کے دل کام جائے وہ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زیادہ تو ایمان اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن پہلا جز کیا تھا ایمان کا خشیت وہ ادر دل کام جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دبدبا رعب اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت اللہ کی عظمت کا احساس پہلا جز ہے ایمان ایمان کی تازگی اور حیات کی علامات میں چیک کرنا ہے ہے ہے مر گیا بیمار صحت مند ہے پہلا ٹیسٹ کہ جب اللہ کے بارے میں میں سوچتا ہوں تو مجھ کو ڈر پیدا ہوتا کہ نہیں احساس ہوتا کہ نہیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس زندگی میں آتا کہ نہیں آتا میں کیا کر رہا اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہوگا میرا یہ ڈر پیدا ہوتا کہ نہیں ہے تو ایمان آتا ہے اب یہ حیات باقی ہے نمبر ایک اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر نمبر دو وہ ادا تلیہ آیا تو ہو زیادہ ایمان جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں وہ بڑھ جاتے ہیں یقین ہر ہفتے سن رہا ہوں آتا بیٹھتا سنتا کچھ بھی نہیں قرآن سنتا نبی کا فرمان سنتا زندگی میں ترقی بھی ایمان یقین مضبوط نہیں دوسری چیزوں کا یقین مضبوط ہے حرکت زندگی میں فوراً آتی ہے خبر ہے جیسے اچانک ابھی کوئی بول دے صاف کہ بجمہ ایک دم چپ چاپ میری طرف بالکل توجہ ایسی دیتے رہے گا صحیح کوئی مجھے کھگا دے دو آدمی بات کریں تو پورا مجمع پلٹ کے دیکھتا ہے وہ مائک میں نہیں یہ مائک میں پھر بھی ادھر دیکھتا ہے اور اگر کوئی بول دے سانپ آ گیا ارے سانپ ہو سکتا ہے اس نے سانپ بولا ہو لیکن سانپ سنتے ہی کیا ہو جائے گا مجمع اور ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور نیچے دیکھے تو حیال صلاح حیال فلا ادھر والے ادھر ہو جائیں گے پہلے بھاگیں گے کچھ لوگ زیادہ دروازے کی طرف کیوں تو زندگی میں حرکت آتی فوراً خبر اثر یہاں سے سنا یہاں سے زندگی میں اس کی ڈیفینس منسٹر بن گیا ایک دم جیسے سنا فوراً حرکت میں آ گیا یہ یقین انسان کو یہ اب کون بولا کیا بولا کتنا سچا ہے نبی ہے کیا وہ جب بولا صاحب خالی ایک ورڈ ایک لفظ ایک لفظ سے زندگی میں اتنی تبدیلی کیا بات ہے زبردست آدمی دکھتا ہے اللہ والا ہے اور اتنا قرآن کی آیتیں سن رہا حدیثیں سن رہا اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے وہ سن کے زندگی میں تیرے حرکت نہیں آ رہی تیرا ایمان کہاں ہے بھائی کیا بولتا ہے تو ایمان ہے میرا کیسا ایمان ہی ایک اجنبی آواز پر تیری زندگی میں تبدیلی آئے اور جانی پہچانی بات اللہ کی اس کے رسول کی وہ سن کے تیری زندگی میں تبدیلی میں تو کدھر ہے کیا آ رہے تھے کہاں جات پھر بولتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے پھر تو مانتا ہے کہ اللہ سے بڑا اللہ جیسا کوئی نہیں تیری زندگی میں کہاں ہے یقین وہ ایمان کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں ہر خبر جنت کی بات آ رہی ہے جنت کا شوق پیدا ہو جہنم کی بات آ رہی ہے اس کا ڈر پیدا ہو کیونکہ یقین ہے اللہ کے وعدے اللہ تعالیٰ بتا ایسا کرو میں تمہاری مدد کروں گا یقین بڑھ جا رہا ہے اللہ کی باتوں کے مقابلے میں قلب جواب پیش کرے دل میں اس کا جواب ہو ایمان کی ترقی پتا میں والا تھا لیکن اللہ کی بات سن لی جم گیا کمزوری آ رہی تھی اللہ کی بات سنی اور پکا ہو گیا یہ ہماری زندگی میں ہے کیا اگر ہے تو ایمان ابھی بھی واقعی خیال اس میں ہے کیونکہ اللہ بتا رہا ہے مومن تو وہ ہے ہم سنتے ہیں لیکن ہم ہم ایک مطلب ہمارا یہ بھی ہے کہ دینی میں ہم جا رہے کیوں جا رہا بھائی علم حاصل کرتے ہیں دیکھیے دینی مجالس میں صرف علم کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے ایمان کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا ہاتھ پڑا پکڑا ہم اللہ کو یاد کریں اور ایک ساتھ کے لیے ایمان لے آئے نے بولے یہ کون سا ایمان تمہارا ایک جیسے ہمارے یہاں بولے اور ایک پانچ منٹ کے لیے ایمان لاتے ہیں اور پانچ منٹ کا ایمان پہنچتا ہے ایمان تو ہر وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ ابن روا کو ایک ساتھ کا ایمان یہ کون سی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کا تذکرہ آتا ہے اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکیزگی اللہ کی پاکی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن کا معاملہ جنت کا معاملہ اللہ کے صفات اللہ کے معاملات قوموں کے ساتھ آدمی جب تذکرہ تک کرتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کے نبی سے ہم ہاں عبداللہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جس میں ایمان بڑھتا ہے ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ہم صرف علم کے لیے نہ بیٹھے دینی دروس ہم سنتے ہیں صرف علم کے لیے نہ سنتے علم بھی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ آج سے قرآن کیسا پڑھتے اپنے کو کھلا تلاش کرنے کا ہے اس کے لیے حوالہ ڈھونڈ رہا ہم لوگ حوالے ڈھونڈنے نہیں لگتے chapter number two word number three قرآن ایمان کی کتاب ہے اصل فائدہ قرآن کا ایمان کی, کی, کی, کی یعنی تجدید اور اضافہ ہے ہم اللہ کے رسول کی بات کو سنیں ایک طرف ایمان بڑھے علم بڑھے لیکن ایمان اصل ہے بتائیے ایک آدمی کا علم آ گیا قرآن و سنت کا اور ایمان نے یہاں پیدا ہوا ایک آدمی پوری اسٹڈی کیا قرآن اسٹڈی کیا حدیث اسٹڈی کیا ایمان اس کے پاس نہیں آیا وہ علم اس کو نفع دے گا معلوم یہ ہوا کہ وہ علم نفع نہیں دیتا ہے جس میں ایمان کے آمیزش نہ ہو وہ علم نفع نہیں دیتا ہے جس میں ایمان نہ ہو اور ایمان والوں کا علم ہمیشہ ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ کوئی چیز دین کی معلوم نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اس پر ایمان دلاتے سنا اور اس کو مان لیا سنتے ہی ماننا دل میں دیکھیں ہم ہمارا یقین کتنا مضبوط ہے ہمارے دل پر اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے بڑھ کر میں نے کوئی دل نہیں دیکھا خیر اور شر میں اور جنت اور جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے خطبہ دیا اور سخت بات کی صحابی کہتے میں نے دیکھا سارے صحابہ کو بعض صحابہ نے اپنے سروں پر جو ہے چادر اور کپڑا امام ڈال لیے اور رونے لگے سسکیاں لے کر رونے لگے آوازیں ان کے آنے لگے رونے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جب دینی مجالس میں بیٹھتے تھے تو صرف علم کے لیے نہیں بلکہ اس بات کا اثر لینے کے لیے بیٹھتے تھے آج ہماری مجلسوں میں چیز کم ہو گئی ہے ہم جب بیٹھے اس لیے اسی کی وجہ کیا ہے اس کی علامت کیا ہے اگر آپ کسی سے کہیں پوچھے آپ سے آج بیان ہے کہ وہاں پہ کہاں ہے کیا بیان ہے آخرت کی فکر ارے تو سنے ہوا ٹاپک ہے یہ ٹاپک کیا ہے سنا ہوا ہے آخرت کی فکر بہت بار سنا پلا جیٹ کا سنا پلا جیٹ کا سنا تین چار بیان سے سن چکا میں پیدا ہوئی تھی تو تیری زندگی میں نہیں تو تو کیا سنا اس اعتبار سے ہو کہ یہ مجلس میرے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بن ہے پھر چاہے وہی حدیث بار بار سنے گا وہی آیت بار بار سنے گا وہی سلب کے واقعات سنے گا ہم ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے دل میں سے تبدیلی آئے چاہے میں سن چکا ہوں لیکن میرے دل میں اس سے وہ ترقی پیدا ہو جو ہونا چاہیے تو کوئی مجلس ہم کو کمتر نہیں لگے چاہے ایک عنوان پھر سے ہم سنیں پھر ہم اس تازگی کے ساتھ دیکھیے طلب جیسی ہوتی ہے عطا ویسی ہوتی ہے ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو اچھے سے اچھا کھانا ہو تو چلتا اس کو بس ہوتا پیٹ بھر کے آیا ایک دم جگہ یہاں تک اس کے اندر اشتہا ختم ہو جاتی جب سیر ہو جاتا ہے اندر سے جب بھوک ہوتی ہے پھر آپ بولو روٹی تیار ہے سالن سالن تھوڑا بھاری روٹی بغیر کی ارے لا بھائی بہت بھوک لگی ہے پانی کے ساتھ لگے گا بھوک بہت لگی ہے جب انسان کو اندر سے بھوک لگی ہوتی ہے اندر سے طلب ہوتی ہے ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے ایک حدیث بھی کافی ہو جاتی ہے اور کیسا بھی بولنے والا ہو دل میں وہ طلب ہے بولنے والے کی بات دل پر اثر کرتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ اثر اثر کی والا دل لے کے بیٹھا ہے اثر والا دل لے کے بیٹھا کوئی بھی بولے بات اثر ہوتی ہے اب یہ آدمی کامیاب ہے تو آدمی کیا کرتا بعض ہوگا باہر جا کے دیکھتا کس کا کا تو آج ہم لوگ ہمارا جو ہمارا جو فساد ہے بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آیا تو زیادہ ایمان کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان میں بڑھ جاتی یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تیسری بار وب بہن کلون اور وہ اپنے عرب ہی پر توقل کرتے ہیں توقل کس کو کہتے ہیں اپنا معاملہ ساپ دینا ایک انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو اس کا دل صاف الفاظ میں صاف آواز میں اس سے کہے تیرے مسائل اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے اور عمل اپنے معاملات اللہ کے کرتے کر وکیل اللہ کو بنا دے اپنے معاملات اس کو کہتے ہیں کہ پورا اعتماد اللہ پر ہو میری صلاحیت میرے میرا مان میرا یہ میرا وہ اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے وسائل ساری کوششیں سارے اسباب کے باوجود بھی ناکام کر دے اور اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ نجات دے دے کامیاب کر دے غائب کر دے اللہ کی مرضی کائنات میں صرف ایک ہی مشیت چلتی ہے اللہ کی مرضی چلتی ہے باقی سب اس کے تحت ہیں ایک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مخلوق اور بندہ ہو سکتا ہے اور ہائی لیول کا بندہ ہے اس کے اوپر کوئی لیول نہیں اللہ کیا بغان ان کلا تحری من اخبار ولكن الله يهدي من يشاء اے نبی آپ جسے پسند کر لو اسے ہدایت دے دو ایسا نہیں ہے اللہ ہے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اللہ آپ کی مشیت آپ کی پسند نہیں اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا اللہ کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے لیکن اللہ اللہ ہے اللہ کا علم اللہ کا علم ہے اللہ کی حکمت اللہ کی حکمت اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں اس جیسا علم کسی کا نہیں اس جیسا رحم کسی کا نہیں اس جیسا عدل والا کوئی نہیں وہ جو فیصلہ کرتا ہے علم و و حکمت اور عدل رحمت کی بنیاد پر کرتا ہے اس نے کہا کہ آپ جسے چاہے گا نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے جائے گا اللہ کی مشیت چلتی ہے لہذا سارے مسائل میں مومن کیا کرتا ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اینڈ میں نہیں شروعات میں ہم لوگ کی مصیبت کیا ہم آتے ہیں مانتے بات کو لیکن کب ڈاکٹر کے بولنے کے بعد یہ غیر مسلم ڈاکٹر اپنے بول رہا ہے بھائی ہم نے تو سب ٹرائی کیا ہم بھگوان نے تم تمہارے اللہ کو پکارو وہی بچا سکتا پھر وہ کہہ رہے ہاں اللہ بچا مسلمان کو اللہ سے مانگنے کی تلقین کرے اس کے ایمان کی اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے ہے اس سے زیادہ ذلت ایمان کی کیا ہو سکتی ایک ایسا آدمی جو منکر ہے وہ تو اس کو سکھایا اور اس کے بعد تیرے کو اللہ یاد آئے پہلے اچھا کچھ بھی ہو پہلے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے صحابی کہتے کانا اذا قذبہ امر صلی جب آپ کو کوئی فکر پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا کیوں اللہ کا وعدہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر غالبر اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ معلوم ہوا کہ اللہ کی نصرت ہٹنے سے مغلوبیت آتی ہے تو یہ ایمان کی تین بنیادی باتیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی نمبر ایک اللہ کی خشیت زندگی میں اللہ کا ڈر غلطیاں کوتاہیاں اس پر لاپرواہی کے ساتھ گزر نہیں گیا کیا اور رگونا تو کر رہا نماز نہیں پڑھ رہا کیا بڑی بات ہے کام کو تو برابر جا رہا نا آج ہمارا یہ حال ہم جو جاب پہ جا رہے ہیں اس کی پابندی دیکھیے اور ہماری نمازوں کی پابندی دیکھیے ہم نے رب کس کو بنایا کسی کو آپ بتاؤ بھائی کبھی کیا کبھی نہیں چلتا نا کیا پرابلم کیا ہے نکال دے گا نا باس کام سے نکال دے گا جاب نکال دے دے گا گا فائر کر اس کو اس کا احساس ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف دل جاتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں پانچوں کی نماز میری زندگی میں نہیں ہے کیسی بندگی ہے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں اپنے نبی کو بتایا تھا یعنی نبی بھی نماز معاف نہیں ہے تو اتنے اعلیٰ نبی بندگی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین شخصیت اللہ کی مقرر ترین شخصیت ان کی بھی نماز معاف ہے تیری کسی معاف ہوگی کوئی جمعہ جا رہا ہے کوئی ہفتے میں کوئی دن جا رہا ہے چھٹی والا کوئی جمعرات کو جا رہا ہے چھٹی ہوتی کوئی عشا بھی پڑھ رہا ہے اپنی فرصت سے کوئی پانچ نماز ایک ساتھ پڑھ رہا کون سا ہے معلوم نہیں آپ دیکھیے کوئی نو بجے کا الارم لگا کے سو رہا فجر کی نماز نہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہے کہ میری مرضی کبھی پڑھو کبھی نہیں پڑھو کون پوچھنے والا اللہ کا ڈر ایک دو یقین یقین اللہ کی بات سوئی دل میں شک ذرا سر سائنس کی بات سامنے آئی شک میں آ گئے یہ کون صحیح مانے ذرا سا دین پہ چلنے لگا بہت سارے مسلمان نہیں چل رہا تھا دین پہ دین پہ چلنے لگا چار دن چلا گھر میں لوگ بیمار ہونا شروع ہو گھر والے بھی کہتے رہتے دادی پہ دادی اما نانی اما درگاہ پہ نہیں جا رہا بابا کو چھوڑا نا پرکوپ آ رہا بابا کا اوپر آداب آ رہا بابا کا لیکن وہی جاتی نہیں تو اس کی ایک ہی نماز نہیں پڑھتا خود بھی نہیں پڑھتی اللہ اس سے بڑا ہے اللہ عذاب نہیں بھیجا یہ کہاں سے بھیجے جاتا اور دنیا بھر کے اتنے غیر مسلم ان پہ نہیں آ رہا اس بیچارے پہ آیا بادشاہ کی نماز پڑھ کے اب یہ بھی بعض اوقات سوچتا ہاں غلط تو نہیں یار وہ ریز آپ کے پاس آتا ہے کیا آپ صحیح ہے نا یہ حال ہے ہمارا کہ یعنی ہم ایک دم اپنی جو لائٹ ڈم ہو جاتی ذرا پریشانی دنیا کی آئی بھائی دنیا کی پریشانی دنیا کا کون سا ایک آدمی لا کے بتا ایسا کوئی کوئی ایک آدمی ایسا ہے دنیا میں جس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے ایک بھی نہیں کیوں نہیں ہے اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ کا ہم انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا اس کی زندگی مشقت والی ہی ہے دنیا میں اس نے مشقت ہی میں جینا ہے یہ ہر ایک کے لیے کوئی دنیا میں رات میں نہیں جو رات میں ہے اس کے مسائل دوسرے ہیں ہر آدمی مسئلے ہیں لیکن مسائل الگ الگ ہیں تو دنیا میں کوئی آدمی پریشان نہیں ایسا نہیں ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی پریشان ہے مال ہو یا نہ ہو عہدہ ہو یا نہ ہو ڈگری ہو یا نہ ہو مالک ہو یا نوکر ہو مالک کے ٹینشن الگ ہے نوکر کیا الگ ہے لیکن ٹینشن سب کو ہے تو ذرا سے مسائل آئے فوراً شک میں آ جائے نہیں ذرا سی کچھ دنیا میں ترقی سائنس کی ہوئی حدیث یہ حدیث غلط دکھ رہی ہے اپنے کیوں سائنس سے ٹکرا گئی کہہ کر تیرے سائنس سائنس آج کچھ بول رہا تھا کچھ اور بولے ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے لیکن آپ سائنس کو اتنا بڑا بنا دو کہ یہ سائنس چینج نہیں ہوتا ہسٹری سائنس کی دیکھ لو آج ایک بات کل دوسری تیسری سائنس اجتہاد ہے نفس نہیں ہے سائنس جو ہے یہ تحقیق سے نکلنے والی نئی نئی باتیں ہیں آج ایک بات بولتے کل دوسری بات بولتے ہیں آپ اس کو ایسی بات سے جوڑو جو پکی ہے اور چینج نہیں ہونے والی اور آپ اس کے بیس پہ قرآن پہ شک کرنے لگو حدیث پہ شک کرنے لگو پاگل بنائیے لہذا شک نہیں یقین اور نمبر تین توکل گاڑی ڈگمگ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ اگر بیمار ہے علاج نہیں ہو رہا بیوی بیمار ہے علاج نہیں ہو رہا ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے اس کے بعد میں پھر سوچ رہے ایک بار دربار کو جا کے ٹرائی کرنا چاہیے وہاں جا کے ٹرائی کرنا چاہیے اور بعض اوقات اچھا بھی ہو جاتا ہوں کیوں اس لیے کہ شیطان اچھا ہونے سے پہلے اس کو کر ڈالتا ہے جا اچھا ہو اس کو معلوم ہے خبر پہنچی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ لوگ خبر لے بھی لیتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کی بات سن بھی لیتے ہیں ٹارگیٹ ڈال دیا جیب میں پیکج وہاں جا اچھا ہو جائے گا گیا اچھا ہوا ارے واقعی بابا کمال والے ہیں بابا کمان والے اب یہ بھی یہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو بن جاتا رشتے داروں بولے کہ بس میں بھر کے لے جائے گا بابا کے پاس کیونکہ میرا کام بنا ہے ایمان توکل اللہ پر اللہ اس وقت کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا علیہ السلام کو نبی ہے بیماری سے شفا کس نے دی اس نے دی بیوی نے دی بچوں نے دی کون دیا اولاد نہیں ابراہیم علیہ السلام کو زکریہ علیہ السلام کو خود اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے اللہ سے اللہ نے اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا مسائل کو کوئی حل کر سکتا ہے نہیں تو یہ دل میں آدمی کے مضبوطی سے بیٹھے تو تین باتیں آج ہم نے دیکھی کہ ایمان والے کون ہیں کہ ان کے دلوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر رہتا ہے یہ ڈر ان کو گناہوں سے روکتا ہے دو جب بھی وہ دین کی بات سنتے ہیں اللہ کی بات سنتے ہیں چاہے براہ راست قرآن کی بات ہو یا نبی کے ذریعے جو بات ان کو ملتی ہو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے ان کا ایمان ادھر کا ادھر نہیں رہتا وہ اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں بات ہیں تو ایمان کے ساتھ تاکہ ایمان میں ایمان مل کے اور بڑھ جائے تین وہ اپنی زندگی کے سارے مسائل جو بھی ان کے ہیں ان میں اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتے اپنے مسائل پر اعتماد نہیں کرتے بتوں پہ پہ یا قبروں اعتماد نہیں کرتے گلے میں لٹکے ہوئے دھاگے اور تعویذوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں لیے کس پر یہ تین پہلو ایمان کے ہیں خشیت یقین اور توقع ہے خشیت ڈر اللہ کا یقین اللہ کی بات پر اور توقل اللہ کی ذات پر یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں مضبوطی سے ہیں یہ ایک پیمانہ ہے دیکھنے کا کہ ہمارے ایمان کی حیات اور اس کی قوت کس درجے کی ہے جس درجے کی یہ تین چیزیں ہیں اس درجے کا ایمان اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی قوت اور صحت عطا فرمائیں اور دین کی باتوں کو ہم کو صحیح انداز میں صحیح جذبے کے ساتھ یقین کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق جو عملی تقاضے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ابو الحال اور سب اللہ میں شہر وطن سے آپ کی جمیل حمل عمدہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مجلس کے آخری خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دیں